حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل چرانے یا کھجور کا گودا چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چورانوے